سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی تھے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص جو جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے اور امام کے نکلنے کے بعد دو آدمیوں کے درمیان گھس کر تفریق ڈالتا ہے تو وہ شخص ایسے شخص کی طرح ہے جو آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہو حدیث نمبر ستائیس سو ستر مسند Ahmed.